حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان دو ہلکی رکاتے پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستر